إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذلنا ومن يذلله فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه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 بزرگان دین نوجوان ساتھی ہو خطبے کے موضوع کی مناسبت سے سورت القحت کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے اور انشاءاللہ اسی آیت پر گفتگو ہوگی خطبے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ رب العالمین کی بے شمار قبل و کرم اور عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کا ملنا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اولاد کو ایک عظیم ترین نعمت کرا دیا ہے المال زینت الحیات دنیا مال اور اولاد دنیا کی بڑی زیب و زینت کی چیزیں ہیں انسان کے لیے اولاد ایک بڑی نعمت ہے اور اولاد ہی انسان کے موجودہ زندگی اور مستقبل کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اور توشہ ہوا کرتا ہے اسی لیے رب العالمین نے انبیاء علیہ مسلاط اسلام کے حالات میں بیان فرمایا کہ ہمیشہ انبیاء علیہ مسلاط اسلام اولاد مانگا کرتے تھے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ذرا اور اب حبلی من الصالحین اے اللہ مجھے کوئی نیک اولاد عطا کر دے کیونکہ اولاد ہی سے انسان کی نسل چلتی ہے وہی اس کے لیے زندگی کا سہارا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد وہی ایک قسم کا ذخیرہ اور سب سے بڑی جائیداد پراپرٹی رہتی ہے جس سے انسان کو مرنے کے بعد ہی فائدہ پہنچتا رہتا ہے حضرت زکریہ اس طرح شام پریشان اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں رب حضلی مل دن کا ان کا سمیع الدعاء دعا اے اللہ آپ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کر دیں آپ دعاؤں کو سننے والے دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں اسی طرح سے رب العالمین نے اللہ اپنے نیک اور محبوب بندے جو ہوتے جن کو عباد الرحمان کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے عباد الرحمان جو محبوب بندے ہیں ان کی بڑی علامات اور نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان کی ہے کہ ہمیشہ وہ دعا کرتے ہیں اور بنا من مین اژنا قرۃ اعین وز للمتقین اماما امام ربڑا لنا من ازواجنا وذرياتنا اللہ مجھے ایسی بیویاں اور مجھے ایسے اولاد عطا کرے کیجیے قرت آئین جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اللہ لی مستقین اماما اور اللہ تعالی ہم کو متقین اور نیک لوگوں کا پیشوا بنائے یہ باب الرحمان کی دعا ہوا کرتی کرتی ہے اور آج بھی اور قیامت تک ہر انسان اولاد اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے ارشاد فرمان کے مطابق انسان دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو اس کی اولاد کو اس سے اس کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ابو رضی اللہ تعالم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط اسلام رساف نمایا ادامہ تل انسان ہو ان قطان ہو امر ہو اللہ علام صدا قطم جاریہ اللہ جاریہ اور علم ينتفع به او ولد صالح يغفر يدعو له او كما قال رہتا تھا آج میں کتنا بھی نیک انسان ہو کتنا بھی نیک عمل کرتا ہو لیکن موت آتے اس کے سارے عمل وہیں روک دیے جاتے ہیں زندگی میں جتنی نمازیں پڑھی ہے انہی نمازوں پر بند کر دیا جاتا اب اس مرنے کے بعد انسان کی نماز میں اضافہ نہیں ہوتا ہر عبادت ہر نیک عمل انسان جو بھی کرتا ہے جہاں موت آئی وہیں اس پر محل لگا دی گئی اس نے اتنا عمل کیا ہے لیکن نبی گرہ فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے ان میں سب سے پہلی چیز آپ نے ساتھ رمایا سب جاریہ ہے انسان اگر اپنے مرنے سے پہلے پہلے یا اس کی اولاد نے اس کے حق میں کوئی ایسی چیز صدقہ کر دیا جو برابر مستقل اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں تو یہ صدقے جاریہ جب تک دنیا میں موجود رہے گا آدمی کے مر جانے کے بعد اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا نمبر دو بڑی اہم چیز اور علم ایسا علم جس سے مرنے کے بعد فائدہ اٹھایا جاتا ہے ایک انسان کوئی کتاب لکھ کر کے چلا گیا کوئی مدرسہ قائم کر کے چلا گیا قرآن کی تفسیر لکھ کر کے چلا گیا کتابیں تقسیم کر کے چلا گیا اور آپ کو عالم بنا کر کے چلا گیا بہت سارے لوگوں کو پڑھا کر کے اس نے دینی تعلیم دی ہے ایک انسان کے مر جانے کے بعد اس کے علم سے قیام قیامت تک فائدہ اٹھاتا جا اٹھایا جائے گا تو قیامت تک اس کے نام آواز مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھتا رہتا ہے برابر اجر و ثواب جاری رہتا ہے تیسری چیز جو بڑی اہم ہے جو بھی آپ لوگوں کو بتانا تھا وہ یہ سال یا ایک انسان مر گیا لیکن اپنی اچھی اولاد دنیا میں چھوڑ کر کے گیا ہے تو انسان کی اولاد جتنا دعا کرتی رہے گی جب تک دعائیں کرے گی تب تک ماں باپ کو فائدہ پہنچتا رہے گا چنانچہ شہید مسلم سنن ابن ماجہ کی حدیث حضرت حریر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ فراک اسلام نے ساتھ رمایا قیامت کے دن ایک انسان کو بڑے روزے نماز کی پابندی کرنے والا ہے اس انسان کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا تم جاؤ حساب کتاب ہوگا تم اپنی جنت لے جاؤ وہ جنت میں جائے گا تو اپنے حساب سے جنت کا ایک دروازہ کھول کر کے داخل ہونے لگے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے یہ تمہاری جنت نہیں ہے اس کو چھوڑ دو تمہاری جنت اور اوپر ہے تم اوپر جا کر کے اپنی جنت لے لو آدمی گیا پھر دوبارہ وہ دروازہ چاندنے لگتا ہے کچھ اونچے منا پہ جانے کے بعد پھر اللہ نے اس کو منع کر دیا ار سے تم اوپر جاؤ یہ تمہاری جنت نہیں ہے بہت اوپر تک چلا گیا اب اللہ رب العالمین فرماتی یہ تیری جنت اس جنت میں چلا جا داخل ہو گیا جنت میں رہنے دیکھ لینے کے بعد اب اپنے نیک امال اور اپنے شرما کا جائزہ لیتا ہے تو اسے اطمینان نہیں ہوتا اللہ رب دل میں بڑا خلق بڑی بے چینی ہے بڑی پریشانی ہے جنت میں داخل تو ہو گیا لیکن یہی سوچتا ہے کہ میں اس جنت کے لائق نہیں ہوں رب العالمی نے پوچھا میرے بندے جنت میں آ جانے کے بعد اتنی پریشانی کس لیے تجھے کہتا ہے رب العالمین بات اصل یہ ہے کہ میں اتنی نیکیاں نہیں کیا تھا کہ ہمیں جنت کا یہ اعلیٰ مقام مل جاتا معلوم یہ پھر میں جہاں پہلی مرتبہ کھڑا تھا وہی میرے حساب سے میرے نیکیوں کے حساب سے ہمیں جنت ملنی تھی اتنا اونچا مقام اور درجہ آپ نے ہمیں جنت میں دے دیا ہے ہمیں ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہیں حساب کتاب میں کچھ فرق آ گیا ہو دوبارہ ہم کو جنت چھین کر کے پھر وہی نیچے پہنچا دیا جائے اسی لیے ہمیں ابھی اس جنت میں اطمینان نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب کے لیے اول اولاد صالح ہے سب کی اولاد کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بنائے نبی علیہ ساتھ رناتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گے بڑا سڑک کا بالکل تو سچ کہہ رہا ہے تیرے اپنے نیک آمال کی وجہ سے تو تیری وہی جنت تھی جہاں تو پہلے کھڑا تھا لیکن اب اتنا اعلیٰ مقام جنت سے تجھے تیرے آمال کی بنا پر نہیں ملا ہے بلکہ بے استغفار ساری جڑک نیک اولاد تیرے مر جانے کے بعد جو تیرے حق میں دعائیں کرتی تھی اولاد کی دعاؤں کی برکت سے اتنا عالی مقام تجھے نصیب ہوا ہے بہت بہت بڑا عمل بہت بڑا بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اس انسان پر جو اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنائے اسی لیے میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اولاد ہی کو ایک ایسا سرمایہ انسان کے لیے بنایا ہے کہ انسان زندگی بھر بھی اپنے اولاد سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مر جانے کے بعد بھی اولاد سے فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن یہ ایسی اولاد انسان کو کم میسر آئے گی انسان کو کب نصیب ہوگی ایسی اولاد اس کے لیے ضروری ہے میرے بھائیوں کہ انسان کو اچھا بنانے والا سب سے بڑا عمل جو ہوتا ہے علم ہوتا ہے انسان اگر اپنی اولاد کو انسان بتا کے خود علم رکھتا ہے دین کا شریعت کا حلال کا حرام کا ایک دوسرے کے حقوق کا علم اگر انسان رکھتا ہے تو وہ انسان نیکیاں کرتا ہے حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرتا ہے لیکن ایک انسان جس کو دین کی معلومات نہ ہو شریعت کی معلومات نہ ہو حقوق اللہ حقوق العباد کا علم نہ ہو تو انسان جب اپنے رب کو نہیں پہچانتا تو اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا اپنے ماں باپ کو بھی نہیں پہچانتا اسی لیے ایک انسان کے سدھارنے اور نیک اور سالے بننے کے لیے علم کا ہونا بے انتہا ضروری ہے انسان اپنی اولاد کو ایسی تعلیم دے ایسا علم دے جس کے ذریعے اولاد اللہ کو اور اللہ کے بندوں کو پہچانے حقوق اللہ حقوق العباد کو پہچانے اسی لیے اللہ رب العالمین نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پر جب وہی نابل کیا تو سب سے پہلی چیز سب سے پہلا کلام اور سب سے پہلا جملہ جو اللہ رب العالمین کے حکم سے جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام کو پہنچایا وہ ایک بسم رب خرق خرق الانسان من انسان اے ہمارے نبی آپ اپنے رب کا نام لیں عرب کے نام سے پڑھیے جو آپ کا خالق ہے آپ کا مالک ہے آپ کا حادق ہے اس سے پتا یہ چل گیا کہ سب سے پہلا خریدا ماں باپ کا یہ کہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیں دین کی وبارکت کرائے اور دین کا تعارف کروائیں رب کو اولاد اگر پہچان لے گا کتاب و سنت کو پہچان لے گا اپنے اپنے حقوق ماں باپ کے حقوق اللہ کے حقوق حقوق بیوی بچوں اور پڑوسیوں کے حقوق اگر یہ سارے حقوق انسان کا معلوم ہوں گے تو ایک اسلامی زندگی اور گزار سکے گا اسی لیے بہت ہی ضروری ہے کہ انسان اپنی اولاد کا جائزہ لے یہ آج کل جو ایام چل رہے ہیں میرے بھائی یہ ایام امتحانات کے ہیں سال بھر آپ نے اپنے بچوں کو فیس دے کر کے پڑھایا اور سال بھر ان کے پیچھے آپ محنت کرتے رہے ہر قسم کا آرام ہر قسم کی ایسی سہولتیں اپنی اولاد کو تعلیم کے لیے وقف کر رکھا تھا اور اولاد کی تعلیم و تعلم ان کے تعلیم و تربیت کے لیے ہر اعتبار سے آپ ہر قسم کی پریشانی اٹھا لیتے تھے لیکن آپ قطار دوبارہ نہیں کرتے تھے کہ آپ کی اولاد کا سال ذرائع جائے اور برباد جائے اب ایسے موقع پر ایک بہت ہی بہترین ہمیں موقع ملا ہے اولاد کی تعلیم کا اولاد کی تربیت کا آپ اپنے بچوں کو ایسے موقع پر جبکہ وہ امتحان کے لیے دن رات بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں اور آپ بھی رو رو کر کے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور بچوں پر کڑی نگرانی رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کا محنت سے امتحان دیں تیاری کرے تاکہ ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں ایسے موقع پر اس موقع سے اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ضروری ہے کہ ہم چند چیزوں کا خیال رکھیں اگر وہ چند چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں تو اس کے ذریعے ہماری اولاد کے امتحان کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تعلیم و تربیت بھی ہو جاتی ہے سب سے پہلی چیز آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کامیاب ہو بچہ بھی چاہتا ہے کہ ہم کا کامیاب ہو جائیں اچھے نمبرات کے پاس ہوں بلکہ انسان دنیا کے اندر ہر مرحلے میں ہر مشکل کو آسان کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے ہر پریشانی سے نکلنے اور ہر مرحلے میں کامیابی چاہتا ہے اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں آپ بتا کے خود ماں باپ یا اپنی اولاد کو امتحان میں اور دیگر مسائل میں کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز میرے بھائی تکوا ہے آپ خود اپنے اندر تکوا پیدا کریں اور اپنی اولاد کو تکوا کی تربیت اور تعلیم دے رب العالمین کا فرمان ہے وہ یہ تخلاح یج الحم بن امرحی یہ تکوا کے بڑے فوائد ہیں ان میں ایک فائدہ رب العالمین نے بیان کیا وہ میں یہ تقلّہ یج الحم امر ہی جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے جس کے دل میں تقوا آ جائے جو اپنے آمار گفتار کردار میں تقوا اختیار کر لیتا ہے تقوا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے مشکل سے مشکل کام کو اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں انسان اگر اپنے کسی بھی مشکل کام کو اپنے پریشانی کو آسان بنانا چاہتا ہے تو رب العالمین نے اس کے لیے بہترین ذریعہ اللہ بنایا ہے یہ سورت الطلا کی آج وہ تق اللہ یج اللہ یوسرا جو انسان تقوا اختیار کرتا ہے اور تقوا کا مطلب کیا ہے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا ڈر اتنا خوف ہو کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکام پر عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کی کر کردہ اور ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے اگر انسان اپنے اندر یہ دونوں چیزیں پیدا کر لیتا ہے اسی چیز کا نام تکوا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمارے اندر اور ہماری اولاد سب میں تکوا آ جائے تاکہ تکوا کی برکت سے ہمارے زندگی کے سارے مشکل مسائل آسان ہو جائیں نمبر دو اپنی اولاد خود بھی اپنی اصلاح کریں اور اپنی اولاد کو ایسے موقع پر فائدہ اٹھاتے ہوئے ابھی اولاد ہے بے قرار ہے ایک سمجھدار اولاد وہ سوچتی ہے کتنی محنت کرے کہ ہمارا نمبر اچھے سے اچھا آ جائے ہم اچھے سے اچھے کامیاب ہو جائیں ایسے موقع پر جو بھی آپ اس کو تعلیم دیں گے جو بھی کامیابی کی راہ بتائیں گے اس کو نہایت آسانی سے وہ قبول کر لیتا ہے کیوں کہا جاتا ہے ڈوبتے کو تن کے کا سہارا وہ بیچارہ سوچا کسی بھی صورت سے کامیاب ہو جائیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کے اگر اپنی اولاد کو آپ سمجھائیں گے آسانی سے سمجھ جائے گی پہلی چیز تکوا ہے دوسری چیز میرے بھائیوں اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے ہم کامیابی کے لیے اپنے کاروبار کے لیے اپنے ذریعے معاش کے لیے اپنے نوکری اور پریشانی کے لیے ہر آدمی پریشان ہے کل آنے والا دن کس کے ساتھ کیسے ہوگا وہ تو کل پتا چلے گا آج کسی کو علم نہیں ہے بڑے ہے بے چینی کی زندگی انسان اس وقت دنیا میں گزار رہا ہے اولاد کو فکر ہے کامیابی کی نجات کی سونے کی اسی طرح سے ماں باپ بھی پریشان رہتے ہیں میری اولاد پاس نہ ہوئی تو سال بھر کا بڑا نقصان اور خسارا ہو جائے گا رب العالمین نے آپ بھی دعا کرتے ہیں آپ کی بیوی بھی دعا کرتی ہیں دو احبار سے بھی دعا کرواتے ہیں اور بچے اور بچیاں بھی آپ کی دعا کرتے ہیں کامیابی کے لیے دنیا میں ہر قسم کی کامیابی اگر چاہتے ہیں اور آپ چاہتے چاہتے ہیں کہ میں ہاتھ اٹھاؤں اور رب سے دعا مانگوں اللہ ہماری دعا کو فوراً قبول کر کے ہمیں کامیاب بنا دے تو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ نمایا اپنے ایک سچا لاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا اب یا غلام تعرف اللہ پھر روحا یا عارف ہو کا پھر شدہ اے عبداللہ من شر رہو ائی سجی بہو اللہ ائی سجی اللہ اللہ رہا اور کما کار قسم تم میں سے جو انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب بھی مشکلات میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگے اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول کر کے اس کی مشکلات کو ختم کر دے اور پریشانی کو دور کر دے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مشکلات میں مشکل میں گرنے کے پہلے پہلے بھی جب مشکلات نہیں تھی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو گے اگر اپنے خوشحالی کی حالت میں اللہ رب العالمین کو یاد رکھو گے مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکارو گے تو رب العالمین فوراً تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا اس لیے سلمان پارسی رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور دیگر صاحب ایک نام ایک انسان خوشحالی میں اگر برابر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے جب وہ کسی پریشانی میں گر گیا اور پریشانی میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس جب اس کی دعا پہنچتی ہے اللہ میں اس پریشانی میں ہوں ہمیں یہ چاہیے یہ مشکلات ہیں اللہ ہماری مشکلات کو دور کر دے ہماری پریشانی کو حل کر دے اور اے اللہ ہم جو چاہتے ہیں ہماری دعا کو قبول کر لے جب اس طرح سے دعا مانگتا ہے تو وہ فرشتے جو المقربون ہیں سب سے اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بندہ جس جو دعا کر رہا ہے یہ تیرا وہ بندہ ہے جو خوشحالی میں اور ضرورت آنے کے پہلے پہلے بھی آپ کو یاد کرتا رہا اس نے کبھی آپ کو بھولا نہیں اے اللہ ہم آپ کے عرش کو اٹھانے والے آپ کے سامنے بیٹھنے والے مراکت قطر سب مل کے دعا کرتے ہیں اور سفارش کرتے ہیں کہ اللہ اپنے اس بندے کی دعا کو قبول کر لے اتنا بڑا خوش نصیب انسان ہے اتنی بڑی خوش نصیبی کہ مراکت قتل دعا سفارش کریں اللہ فلاں ابن فلاں جو اس وقت اپنی حاجت آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہے اور آپ کو پکار رہا ہے اس کی دعا کو قبول کر لے یہ کون انسان ہے یہ وہ انسان ہے کہ ضرورت میں پھنس جانے کے بعد تو سب یاد کرتے ہیں اللہ کو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں لیکن یہ ایسا نہیں خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے اب پریشانی میں جب اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں اور ملائکت المقربون اور فرشتے اس کے حق میں شفاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے اپنی اولاد کو ایسے موقع پر تعلیم و تربیت دیتے ہوئے ان کو ایک چند لفظوں میں سمجھائیں جیسے آج جیسے جیسے تم دعا مانگ رہے ہو پاس ہونے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو اور پاس ہونے کے لیے جیسے آج دیندار بنے ہو جیسے سال بھر تم دیندار رہو تاکہ ایسے موقع پر امتحان کے موقع پر جب تم کامیابی کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کر لے اور جیسے تمہاری قبولیت دعا کی حق دعا کی سفارش فرشتے کرے گے انسانوں کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے نہ پر چیز جو بہت ہی ضروری ہے اپنی اولاد کو سمجھایا جائے بتایا جائے وہ یہ ہے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کی ذات پر تبکل کرنا اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا یہ ایمان کا توحید کا بہت بڑا حصہ ہے آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو انسان اللہ کی ذات پر تبکل نہیں کرتا وہ انسان مسلمان نہیں رہ جاتا ہر ہر, ہر بھلائی کا ہر بھلائی سے نوازنے والا ہر پریشانی کو دور کرنے والا اللہ رب العالمین خود ہے بدا خود اس بات کی قدرت رکھتا ہے رب العالمین نے فرمایا وہی اللہ فلا اے ہمارے نبی اللہ آپ کو اگر تکلیف دے دے تو سرزمین اور آسمان کی ساری مخلوقات مل کر کے بھی آپ کو تکلیف سے بچا نہیں سکتی وہی اور اس کا بخیر اور اگر اللہ تعالیٰ اے ہمارے نبی ہماری ذات پر توکل کریں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ بھلائی سے نواز دے تو سات و زمین اور سات و آسمان کے سارے انسان اور جنات اور فرشتے مل کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو محروم نہیں کر سکتے میرے بھائیوں تو انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو ایسے موقع پر سمجھائے کہ تمہارا توکل اللہ اللہ تعالیٰ کی کوشش کرو محنت کرو لیکن توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرو کیوں اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا سورت سورت الطلاق کیا وہ میں توکل اللہ حسب جو انسان اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوا کرتے ہیں رب العالمین سورہ سمر کی آج اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کرنے کا حکم دے کون اے نبی آپ اعلان کرے حسبی اللہ براحو اللہ اے لوگوں میرے لیے میرا رب ہمیں کامیاب بنانے کے لیے ہماری پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازنے کے لیے میرا رب میرے لیے کافی ہے اور اور اللہ کی غذا پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے اسی لیے رحمت ابو دردار ربی اللہ تارا کہتے ہیں جو انسان نبی داؤد کی روایت جو انسان صبح اور شام سات مرتبہ پڑھ لے حسبی اللہ الہ حا لاہی سبق توکل تو وہ رب العرش عظیم جو انسان سات مرتبہ شام کو پہلے حسبی اللہ لا الہ الا ارے ہی توکل تو وہ رب العرش العظیم جس نے سات مرتبہ پڑھ لیا شام کو صبح تک کوئی نقصان اس کو نہیں ہو سکتا وہ کبھی نامراد نہیں ہو سکتا اور جس شخص نے فجرے کے بعد یہ سات مرتبہ دعائیں پڑھ لی تو دن ب شام تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچ بتا سکتی لیکن ہم پڑھیں گے کب جب فجر کے وقت ہم سوئے رہ جاتے تھے اس لیے ضروری ہے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی ذات کو توکل کرتے ہوئے اپنی خود بھی توکل کریں اور اپنے اولاد کو بھی توکل سکھائیں اللہ کی ذات پر توکل کرو ذرا غور کرو رب العالمین فرما رہے ہیں وہ میں حسبی اللہ ہوں حسبی اللہ ہوں لا الہ الا ہوا ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے ارے ہی توکل تو ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر لینے کو اللہ نے حسب کرا دیا اللہ تمہارے لیے کافی ہے اب نہ تعویذ کی ضرورت رہے گی نہ کی ضرورت رہے گی نہ کالے دھاگے کی ضرورت رہے گی نہ لیلے اور پیلے دھاگے دھاگے کی ضرورت رہے گی اب ساری مصیبتیں اللہ اپنے کرم سے آپ کی ٹال دے گا حسبی اللہ لا الہ الا ہوا ارے توکل تو وہ رب العرش العظیم اے نبی آپ اعلان کر دیں اللہ کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں توکل تو ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ رب عرش عرش عظیم کا مالک وہی ہے اس لیے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ بھی توکل اپنے اندر پیدا کریں اور اپنی اولاد کو بھی توکل کی تعلیم دے اکول کو لہٰذا تخر اللہ من کل الیہ الحمد اللہ ہفا و سلا ملادی نفا امباد اپنی ذات و توقل ذرا غور کرو ابھی اللہ تعالیٰ نے نہ میرے نبی ہے پاسام کے بارے میں فرمایا اللہ کیا فرماتے سکول آپ کہہ دیں کہ میں اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لفظ جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ رہا جن سے مقام و مرتبے کو کائنات کی کوئی عورت نہیں پہنچ سکتی ان کو وسیعت کر رہے ہیں آر فرمایا یا فاطمہ کو اے میری لفظ جگر اے میرے میرے کلیجے کے ٹکڑے اے میرے دل کی دھڑکن میری بیٹی فاطمہ ایک دعا تم کو سکھلا دیتی ہوں سکھلا دیتا ہوں میری بیٹی اس دعا کو بڑی پابندی سے پڑھنا کبھی اس دعا کو ترک نہ کرنا ایک الفاظ سے ہیں یا حیو یا قیوم میرا ہمتی کا شانی کل لہو ہرا تکلی الا نفسی پر خطائن یہ بڑی پیاری دعا ہے یاد کرو اور اپنی اولاد کو یاد کرانے کی فکر ذکر کرو یا حیو یا قیوم ایسے زندہ رہنے اور زندہ رکھنے والے اور اے قائم رہنے والے پورے کائنات کو قائم رکھنے والے میرے رب ہم آپ ہی سے فریاد کرتے ہیں آپ ہی کی رحمت مانگتے ہیں اللہ ہماری فریاد کو سن لے واسلح لی شانی کل اے اللہ ہمارے سارے کام آپ بنا دے اللہ اکبر یہ نبی رہے حضرت فاطمہ کو دعا سکھا رہے ہیں اے بیٹی اے اے میری فاطمہ اس دعا کو مانگا کرو واسلح لی شانی کلنا اے اللہ میرے سارے بگڑے ہوئے کام بنا دے حضرت فاطمہ کو تعلیم دی جا رہی ہے نبی اپنی بیٹی کو تعلیم دے رہے ہیں آبار اور آپ کا فریدہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو تعلیم دیں یہ دعا سکھلائیں واسلحلی شانی کل اے اللہ میرے سارے بگڑے ہمارے سارے بگڑے کام بنا دے سارے الجھے ہوئے معاملات کی اصلاح فرما دے ہوا تکلی نفسی سر فتح اے میرے رب اے مجھے ہر وقت اپنی حفاظت میں رکھنا اپنی حفاظت سے نکال کر کے ایک لمحہ کے لیے بھی میرے رب مجھے میرے حوالے نہ کر دینا دعا کرو یہ اس دعا کو پہلو حیات کرو اور دوسرے الفاظ کیا ہے اللہ ماسلح لی دینی اللہ ماسلح لی شانی کلو لا الہ الا انت ہاں؟ تو اس دعا کو میرے بھائیو پڑھو نمبر چار بہت ہی ضروری ہے کہ اگر ہم دنیا میں اپنے الجھے ہوئے معاملات اپنے الجھے ہوئے مشکلات اور اپنے کاروبار کو ہم سدھارنا چاہتے ہیں اپنی اولاد کی ہم کامیابی چاہتے ہیں تو چوتھی چیز بڑی ضروری ہے دوستو وہ بھی یاد رکھو وہ یہ ہے کہ صبح اٹھنے کی کوشش کرو جو آج ہم نے ختم کر رکھا ہے آج ہمارے یہاں کاروباری آدمی پریشان کیوں نو کے پہلے وہ نہیں اٹھنا چاہتا ہمارے اولاد میں ہماری آمدنی میں ہمارے گھر سے ساری برکتیں اٹھ گئی کیوں میڈم جو ہے دس کے پہلے نہیں اٹھنا چاہتی میرے بھائیوں برکت آئے کہاں ہمارے بچے کیا کامیاب ہوں گے وہ بھی نیند پوری ہو جانے کے بعد اٹھتے ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اللہ باری کے لیے امتی سی بکور اللہ باری کے لیے امتی فی بکور اے اللہ فجر کے وقت میرے امتی جو اپنے کام اپنے مصروفیات میں شامل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صبح میں ساری برکتیں نازل کر دے آپ ذرا سوچو نبی نسرا فرماتے ہیں اللہ مبارک لے امتی فی بکور اے اللہ میری امت کی صبح میں میری امت کے بھور میں میری امت کے بالکل صبح سویرے فجر میں اللہ تعالیٰ برکتوں کا دروازہ کھول دے برکتیں نازل کر دے جب برکتیں تقسیم ہو رہی تھی ہم بستر پر پڑے فجر کی نماز چھوڑ کر کے لے رہے تھے دو بجے تک فلمیں دیکھے ٹی وی دیکھے ڈرامے دیکھے اور برکتوں کا وقت جو آیا تو شیطان نے ہم کو سلا دیا برکت آئی اور جو لوگ جگ رہے تھے اللہ نے ان کو دے دیا اور جو سو پڑے تھے محروم رہ گئے میرے برکت والے وقت کا ذرا خیال رکھو نبی ایسا سامنے دعائیں دی ہے اللہ لے امتی فی بکور اللہ میری امت کے صبح میں برکت دے دے تو کوشش کرو اپنا سارا معاملہ صبح صبح سمیٹ کر کے اٹھ جاؤ کی نماز پڑھو پڑھوارے صبح شام کے اردوائے پڑھو اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے لیے جو آپ کام کریں گے اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے وہ خیر و برکت کا وقت ہے اللہ برکتیں نازل کرتا ہے آپ بھی برکتوں سے مستفید ہو جائیں گے اسی لیے صحابی کہتے تھے الحمدللہ آج تک کوئی کسٹمر ہمارا مال لے کر کے نہیں بنا نہ میں لکھتا ہوں <clears throat> کہتے ہیں نہ لینے والے لے کر نہ لینے والے کا نام لکھتا ہوں نہ اس کا گاؤں لکھتا ہوں نہ اس کے کوئی نہ اس کا نام لکھتا ہوں بس اتنا ہے اس نے بتا فرا گاؤں میں فرا محلے میں رہتے ہیں کہتے اللہ کی قسم جو بھی آیا میں دیتا گیا لیکن آج تک ہمارا مال نہیں ڈوبا کوئی کسٹمر ہمارا مال لے کر کے گائے بھی نہیں ہوا لوگوں نے کہا کیوں کہا الحمدللہ جب سارے لوگ سو رہتے ہیں تو نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ مباری کے لیے امتی اے اللہ میری امت کے صبح میں برکتیں دے دے ہم صبح ہی اپنے نوکروں کو وصولی کے لیے بھیج دیتے ہیں تو برکت کا وقت جو ہے اس وقت میں وصولنے کے لیے بھیجتا ہوں اللہ کی برکت سے مجھے کون محروم کر سکتا ہے میرے بھائیوں ضروری ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں نمبر چار نمبر پانچ بہت ہی ضروری ہے کہ ہمیشہ ہمارے اپنے جو معاملات آ جائیں ہم کبھی اللہ تعالیٰ کو اس کا ذکر نہ بھولیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں خاص طور سے وہ دعا جو حضرت سلاط اسلام نے فرعون جیسے ظالم سے ملاقات اس کو دعوت دینے اور اس کو تیسنام کی طرف بلانے کے وقت جب اس کے دربار میں حاضر ہو رہے تھے جو دعا مانگی تھی رب شرحلی وحلل وہری من لسانی یق قولی آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں بچہ امتحان دینے کے پہلے پہلے امتحان گاہ میں داخل ہونے کے پہلے پہلے ہمارے نوجوان کہیں نوکری کے لیے انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں آفس میں داخل ہونے کے پہلے پہلے کوئی معاملہ پھنسا ہوا ہے کاؤنٹر پر دکھائے ہونے کے پہلے پہلے موسا کلیم اللہ کی دعا کو پڑھ لیں رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اے اللہ جس دعا کا مطلب ہے رب اشرح لي صدري اللہ میرے سینے کو کھول دے کہ جو آپ نے ذمہ داری ہمارے سپرد کیا ہے اس ذمہ داری کو ادا کر سکیں وہ اللہ ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں میرے اس کام کو آسان کر دی اسی لیے جب یہ کی دعا نمبر چھ بڑی اہم ہے وہ بھی یاد رکھو امام ترمی ترکیم بھی رحمت اللہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں ہر ایک کے معاملات پھنس جاتے ہیں ہر ایک کے معاملات ادھر جاتے ہیں پتہ نہیں کتنی مشکلات آتی ہیں جب کوئی سوال کوئی معاملہ ہمارا پھنس جائے اور ایک دشوار نظر آ رہا ہو تو نبی شام کے فرمان کے مطابق یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ ملا سہلا اللہ ما سہلا اللہ ملا سہلا اللہ ما اے اللہ دنیا کسی کام کو ساتوں زمین اور آسمان کے سارے لوگ مل کر کے کہ میرے لیے کسی کام کو مشکل بنا دے لیکن آپ کے لیے آسان بنانا لمحے سر کا کام ہے اللہ اللہ ما ہوں اے اللہ جس کو آپ آسار بنا دے اس کو دنیا کی کوئی طاقت مشکل نہیں بنا سکتی یہ دعا نبی نے سکھائی ہے جہاں کوئی دقت اور دشواریاں پیش آئے فوراً یہ دعا پڑھ لینی چاہیے اللہ سہنا اللہ ما جالتا ہوں جالتا ہوں سہرن اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کی تربیت اور الفت محبت اور ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ہم بھی دین سیکھیں اپنی اولاد کو بھی دین سکھائیں ہم نے جو بیمار ہو شکایت فرما دے جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے تمام پریشان ہار بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے العالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے ہر بلاؤں اور آفتوں اور ہر دشمن کے سر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ دنیا میں جہاں بھی مسلم آباد ہیں ہر مسلم ملک اور ہر مسلم علاقے کو اللہ تعالیٰ امر امان نصیب فرما ہر قسم کے شر سے محفوظ غیروں کے سازش سے ان کے فتنے سے اور ان کے طرح طرح کے طرح طرح کی مصیبتیں جو ہمارے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو محفوظ کر لے جس ملک میں ہم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں کے ذمہ دار اور حکمرانوں کو نیکام کی توفیق نصیب فرما ہر برے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے اللہ رب العالمین انہیں وہی امال کرنے کی توفیق نصیب فرما جو ان کے لیے ہمارے لیے پورے ملک کے لیے پورے امت مسلمہ کے لیے جو خیر و برکت کا سبب بنے اللہ تعالیٰ وہی امال توفیق نصیب فرما خاص طور سے جس عمارت میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حضرت اللہ کو اللہ تعالیٰ امن و امان اور صحت و عافیت نصیب فرمائے ہر قسم کے بلاؤں سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے